کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے کہو وہ اللہ ہے اور ہم ہوں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں